شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahideislam.com سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك عرب اشرالی صدری ویسر رب زدنی علما حرمت امہاتکم ادھر لکھو جی محرمات نسبیہ نمبر ایک محرمات کا بیان چلا رہا ہے پہلے نمبر پہ ہیں محرمات نسبیہ حکم لکھا کہ نامہ حکم محرمات کا یہاں اب لکھو محرمات نسبیہ حرام کی گئیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ ناجائز ہے ان کو کہو کہ قرآن صرف ماؤں کا ذکر کرتا ہے لیکن مجتہدین استعمال کرتے ہیں کہ تمام اصول حرام ہے تمام اس طرح ماں حرام ہے ماں کی ماں بھی کا ہے حرام ہے نانی اسی طرح باپ کی ماں بھی کا ہے حرام دادی پردادی سکر دادی چلے جاؤ آگے تو امہات سے مراد صرف مائیں ہیں یا تمام اصول ہیں لکھ لو تمام اصول مراد ہیں حرام کی گئی تمہارے اوپر تمہاری مائیں نمبر ایک بنا تو تم نمبر دو اور تمہاری بیٹیاں بیٹیوں سے مراد بھی کہیں گی تمام فروخت بیٹیاں بھی بیٹیوں کی بیٹی نوازی اور بیٹے کی بیٹی کیا ہوتی ہے وہ نیچے چلے جاؤ سب رام کو کون تمہاری بہنیں نمبر تین تمہاری بہنیں یہ نمبر تمہاری بہنیں تھیں تمہاری باپ کی بہنیں باپ کی بہنیں کیا ہوتی ہیں پھپھیاں یہ نمبر چار و خالات اور کون یہ تمہاری ماں کی بہنیں یہ خالات ہوگی نمبر پانچ و بنات تو عقے آئی کی بیٹیاں ان کو کیا کہتے ہو اتیتیاں نمبر چھ آئی کی بیٹیاں نام ہے بھتیجیاں اور نیچے چلے جا بھتیجوں کی اولاد بھی کیا ہے آرام باپ اولاد یہ نمبر کتنی بہن کی بیٹیاں یہ کیا کہتے اس کو پانچیاں یہ بھی آرام ان کے نیچے بھی حرام یہ سات کیا تھیں جی نسبیات لسپیہ آگے ہیں مبارکات رضائیہ امہاتکم اللاتی ارزانکم یہ ہیں مبارکات رضائیہ یہ دودھ کی وجہ سے جو حرام ہو جاتی ہے دودھ کی وجہ سے حرام اب جس لڑکے نے کسی عورت کا دودھ کیا ہے نا وہ کیا بن گئی اس کی ماں الحمد لِلائی وہ بھی آرام اس کی ماں بھی آرام نانی دادی سب آرام اور اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی کہیں آرام ہیں اس کے اوپر دودھ پینے والے پیار بار اور جانے بے شیر دے ہما شمن اس شرح وکے کے اندر آپ نے پڑھا ہے فارسی کا اللہ لکھا ہوا ہے اور جانے بے شیر دے ہما خیش دودھ پینے والی عورت کا سب رشتہ ہو جاتا ہے اس کی بیٹیاں چاہے اس کے ساتھ دودھ پیوے یا نہ پیو اوپر کی نیچے کی سب کرو لکھ لیا جی محرم آدیا پہلے محرم آد نسبیا کا ذکر تھا کے ساتھ لکھ رہے اور مائیں تمہاری جنہوں نے دودھ دیا ہے وہ ہے یا مقیت ہے امام صاحب فرماتے ہیں مطلق کو اپنی اطراد کرو جتنا ہی دودھ پلائیں چاہے تھوڑا چاہے بہت پلائیں ماں بن جاتی ہے رضا اور تمہاری رضائی بہنیں وہی آرام بہات پہلے محرمات نصبیہ کا ذکر تھا پھر محرمات رضائیہ کا ذکر تھا اب محرمات بالمسہرہ کا ذکر ہے محرمات سواد کے ساتھ اس کو کہتے ہیں رشتہ کیا کہتے ہیں جی جہاں سے انسان نے شادی کیا ہے سسرالی رشتہ ہو گیا تمہاری بیویوں کی مائیں بیماری عورتوں کی ماں ساس کہتے اس کو خوش دامن بھی کہتے ہیں وہ بھی تمہارے اوپر کیا ہیں آرام ہیں تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی پھر مائیں وہ بھی کیا ہیں آرام ہیں اور ربائے ملاتی کی فی حضور قوم ربائے جمع ہے ربیبہ تن کی ربیبہ کہتے ہیں بیوی بی کی بیٹی جو پہلے خامن سے ہو آپ نے ایک عورت سے شادی کی ہے وہ پہلے خامن خامن سے اس کی بیٹی کہتے ہیں ربیبہ کہتے ہیں ہیں سمجھا وہ بھی کیا ہے حرام آپ بیویوں کی بیٹیاں اللہ دی جو کہ تمہاری گود میں ہیں کہ نیچے لکھ لو یہ قید اتفاقی ہے کیونکہ عام طور پہ عورت بیٹی کو ساتھ چلاتی ہے نہیں تو پرورش پاتی ہے خاون کے گھر تو چاہے فوج میں ہوں چاہے نہ ہوں آرام ہے یہ قید کیا ہے اتفاقی ہے اتنے ہے تو کی بیٹی جو خیر پہلے خامن سے ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے آرام ہے تمہاری ان عورتوں سے دخول کیا تم نے ساتھ ان کے جس عورت کے ساتھ ہم بستری ہے تم نے تو اس کی بیٹی کا ہے کرام ہے پہلے اور اگر ہم بستری نہیں کی صرف نکاح تھا اور تم نے اس نکاح دے دی طلاق دے دی پھر اس کی پہلی بیٹی سے نکاح گیا پہلم تک اگر نہیں تو کیا تم نے ساتھ ان کے تمہارے حلیلہ بیوی کو کہتے ہے وہ بھی وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے اور بیوی ہے تمہارے بیٹوں اللہ کی لیکن وہ بیٹے جو تمہارے عتیقی بیٹے ہیں سلدی بیٹے یہ اس لیے فرمایا کہ پنڈا کی بیٹی بیوی سے نکال جائے ایک آدمی کسی کو ایسے بیٹا بنا لیتا ہے محبت سے تو کیا ہوتا ہے متبنا اس کی بیوی سے جائز ہے نکاح کرنا طلاق وغیرہ دے دے لیکن حقیقی بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتا ہے بہلاحلو اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی جو کہ تمہارے سلبی بیٹے حقیقی بیٹے نیچے لکھو متبنا سے اعتراض ہے شہید اسلام حضور کا متبنا کون تھا بتائیے کہیں مسٹر تو نہیں تھا آ جائے کہتے ہیں اولو لاز نبی مسٹر جناب سے ڈاکٹر اقبال حضرت زید تو حضرت زید نے جب طلاق دی بی بی زینب کو تو حضور نے نکاح کر لیا نہیں فلم اللہ کہا زید الزوا کہا سمجھے ہم نے خود تیرا نکاح کیا اللہ تعالیٰ خود کرواتے ہیں تم نے نہیں کیا وان تجمع بین الخت اور حرام کیا کیا تمہارے اوپر یہ کہ جمع کرو درمیان کس کے دو دو بہنیں بیک وقت دو بہنیں بیک وقت نکاح کے اندر نہیں آ سکتی چاہے بہنیں حقیقی ہوں چاہے بہنیں رضائی ہوں اللہ ما کا سر مگر جو گزر چکا ہے گزر چکا ہے آئندہ کیا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں والمحسنات من النساء اس کا ارتھ بھی اسی پہ پڑے گا او امہات پہ حرمت علیکم امہاتکم ادھر پہ حرمت علیکم المحسنات جو تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں محسنات محسنات کا معنی نکاح والی عورتیں جن عورتوں کے دوسری جگہ نکاح ہیں ان کے خامد ہیں وہ بھی تمہارے اوپر کیا ہے حرام ہاں مگر ایک صورت علت کی ہے وہ علت کی صورت یہ ہے کہ تم جہاد کرو کافروں کے ملک کے ساتھ کافروں کے ملک کے ساتھ کیا کرو جہاد کرو اور جہاد کے اندر وہ عورتیں گرفتار ہو کے آئیں ہوتے ہیں نا مرد بھی گرفتار ہو کے آتے ہیں عورتیں بھی گرفتار ہو کے آتی ہیں پھر عورتوں کو باندھی بنایا جائے وہ آپ نہیں بنا سکتے وہ حاکم بناتا ہے بادشاہ باندھی بنا کے پھر وہ تقسیم کرے تو وہ تمہارے لیے کیا ہیں حالات حالانکہ ان کے خامد موجود ہیں کہاں موجود ہیں دار الحرب کے اندر موجود ہیں تمہارے لیے جائز ہیں لیکن اس وقت جائز ہے کہ دیکھیں گے اس باندھی کو اگر حمل ہے تو وضع حمل ہونا چاہیے بعد میں جائز ہوگی اور اگر حمل نہیں تو ایک ہے کیا ہے کر جائز ہے اس کو کہتے ہیں استبرائے رحم کیا کہا جاتا ہے ہاں یعنی اس کے رحم کو صاف پھر جائے ول محسنات اور نکاح والی عورتیں اللہ علامہ مرکح کم مگر وہ لوٹیے کہ مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ تمہارے ہو جائے ہیں چاہے ان کے کیوں نہ کتاب اللہ علیہ یہ یا اللہ کا حکم ہے تمہارے پاس یہ تو ہے نہیں جی محرمات اب اس کے بعد فرمایا کہ اس کے ماں سوا سب کیا ہیں حلال محرمات کے علاوہ سب حلال ہیں آپ میرے عزیز دیکھو دین اسلام ہمیں جس طرح معقولات و مشروبات کے اندر ہدایت کرتا ہے دین اسلام ہمیں معقولات میں بھی ہدایت دیتا ہے کہ فلاں چیز تمہارے لیے حلال ہے فلاں کیا ہے حرام ہے آپ خنزیر کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے مشروبات کے اندر بھی اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ فلاں مشروب پاک ہے حلال ہے فلاں حلال نہیں ہے شراب نہیں پی جاتی پیشاب نہیں پیا جاتا اسی طرح نکاح کے بارے میں بھی اسلام ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ فلاں عورتیں محرمات ہیں فلاں کیا ہے اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے یا نہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ میں نے ان سے سنا تقریر کے اندر فرماتے تھے کہ جب افغانستان کے بڑے بڑے سردار اپنے بیٹوں کو کہاں بھیجتے تھے تعلیم کے لیے روس بھیجتے تھے اور انہوں نے روس بھیجا تعلیم کے لیے روس نے آ کے افغانستان میں کیا کر لیا قبضہ کر لیا یہ پاکستانی کہاں بھیجتے ہیں امریکہ بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے امریکہ کے قبضہ کرتا ہے ٹھیک ہے <laughs> یہ ہیں حالتیں <laughs> پھر بھی نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے دشمنوں کے ہاں پھر بھیجتے ہیں وہ روس سے تعلیم حاصل کرتے تھے پٹھانوں کے بچے ایک بچہ روس سے تعلیم حاصل کر کے آیا اس کے باپ نے کہا تیری شادی کرتے ہیں بتا کہاں کریں اس خبیص نے کہا کہ میری ایک بہن مجھ کو دے دو اے شیطان ہوا یا نہ ہوا بہن مجھ کو دے دو یہ ہے روسی تعلیم کا ساتھ لیکن وہ پٹھان تھا غیرت مند وہ تو غلطی کی کہ وہاں پڑھایا بیٹے کو لیکن غیرت مند انسان تھا اس نے دوسرے سرداروں کو بلایا دوسرے دن کہ بھئی میری دعوت کھاؤ اور سردار پندرہ بیس آ گئے دعوت کے لیے سمجھے ان کے لیے کھانا تیار کیا کھانا پہلے کھلا دیا پھر اسی بیٹے کو بلایا اور پستول ساتھ رکھ بیٹھا بیٹے کو بلایا کہ بیٹے بتائیے تیری شادی کہاں کرے دیکھ تیرے چچا ہے بیٹھے ہیں سردار ہیں اس نے وہی سباست کی بکواس کی کہ کیا کرو ایک بہن میرے حوالے کر دو تو اس غیرت مند آدمی نے پستول کے ساتھ مارا اس کو ختم کر دیا اور دوسرے سرداروں کو کہا اس تعلیم کا یہی نتیجہ ہے آئندہ کے لیے ایسے خبیص ملک کے اندر نہ بھیجا کوئی تعلیم کے لیے جہاں کوئی حرام و حلال پتہ نہیں اسلام پاکیزہ مذہب ہے اسلام کے برابر کوئی مذہب نہیں پاکیزہ سب باطل طریقے ہیں ما لحکم بابراضالکم دسواں حکمرعی نامہ حکم ریت تھا اس کے اندر کس کا بیان تھا محرمات کا یہ دسواں حکم ریت ہے اس کے اندر محللات کا بیان ہے اور حق مہار کے واجب ہونے کا بیان ہے بیان محللات اور نکاح میں حق مہار کا واجب ہونا اور حلال کی گی واسطے تمہارے ماں سوا ان کے ان مذکورہ عورتوں کے ماں سوا سب حلال ہیں تمہارے لیے لیکن شرائط کے ساتھ حلال ہیں لیکن کس کے ساتھ پہلی شرط لکھو ان تب ہم والوں شرط نمبر ایک یہ کہ طلب کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ یعنی کیا مانا حق مار کیا ہے جی او واجب طلب کرو اپنے بالوں کے ساتھ شرط نمبر ایک ہے محسنین شرط نمبر دو مالوں کے ساتھ طلب کرو یعنی حق مار دو دوسری شرط یہ ہے کہ ان کو بیوی بنانے والے ہو محسنین کا معنی لکھ لو بیوی بنانے والے حال میں کہ بیوی بی بنانے والے ہو غیر مسافین نہ شہوت نکالنے والے دوسری شرط یہی ہے بیوی بی بنانے والے ہو نہ شہوت نکالنے والے ہاں چلے کھلو یہ حرمات مدعا کی طرف اشارہ ہے یعنی مدعا جو شیعہ کرتے ہیں وہ حرام ہے حرمات مدعا کی طرف اشارہ ہے www.shahideislam.com میرے عزیز غور فرمائیں کہ مدعا کے اندر بیوی بناتے ہیں یا صرف شاوت مٹاتے ہیں ایک دو رات چار پانچ رات جتنی ہوا پیسے دے دیے شاوت مٹائی وہ گھر وہ مستقل بیوی بناؤ صرف شاوت نہ مٹاؤ تو حرمت کی طرف اشارہ ہو گیا فمستمتا تم بھی میں نے نمبر تین نمبر تین یہ ہے کہ حق باہر جو تم نے مقرر کی تھی نا اس کا ادا کرنا بھی کیا ہے فرض ہے ضروری ہے فما ماں کے نیچے لکھو طریق یہ فما کا ماں ہے نا اس سے مراد کا ہے طریق شرعی شریعت کا طریقہ بس وہ طریقے شرعی کہ نفع اٹھاؤ تم ساتھ اس طریق شری کے من ہننا ان عورتوں سے دے دو ان کو حق مہار ان کی مقرر شدہ فریضہ من مقرر شدہ اجور کا منع حق مہار بھائی طریق شری سے نفع اٹھاؤ یا متا کرو طریق شریف باقاعدہ نکاح ہو لوگوں کے سامنے گواہ ہوں ایسے میں اور نکاح بھی کھلے کھاتے ہو بالکل ٹھیک ٹھاک ایک آدمی مجھے لے گیا نکاح کے لیے چبارے پہ لے گئے چبا تھا وہاں دو تین آدمی بیٹھے تھے نکاح پر میں نے کہا غلط غلط ایسا نکاح تو میں نہیں پڑھتا لاؤ مسجد کے اندر اعلان کرو باقاعدہ لوگوں کو بلاؤ چھپ چھپ کے جو نکاح پڑھے جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلا کسی عورت کو اغوا کر لائے تھے وہ <laughs> یہ دو تین آدمی ہوں چبارے میں چھپ کے نکاح خیال کیا کرو پیسے بھی بہت دیتے ہیں مجھے بھی کہا کتنے پیسے لوگ میں کہا بولتا ہوں تمہارے پیسوں کے اوپر سمجھے یہ سمجھی جی ہاں، طریقے شریح ہو پورا ولا علیکم پھر فرمایا حق جی مقرر ہوئی پانچ ہزار روپیہ کل بھی میں نے بتایا تھا تو مقرر ہونے کے بعد چاہے مرد بڑھا دے پانچ کے کتنی دے دے جی ساتھ دے اس کی مرضی چاہے اس کی بیوی کم کر دے پانچ کے بجائے چار لے رہے جائز ہے اور نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر فی ماں کرا ہے تم بیچ اس کے کہ آپس میں راضی ہو جاؤ تم ساتھ اس کے بعد مقرر کرنے کے فریض امن مقرر کرنا بے شک اللہ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں وہ ملم یا من کم تولان بھئی جو لونڈیاں ہوتی ہیں نا لونڈیاں میں نے ابھی کہا نا کہ زر خرید لونڈیاں ہوتی ہیں تو آج کل ہیں وہ آج کل نہیں ہیں پہلے زمانے میں ہوتی تھی وہ آج کل اس لیے نہیں ہیں کہ تمام وہ مملکت کے بعد جا کے نا انہوں نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ یہ کر دیا ہے سمجھے کہ آپس میں جو جنگیں کریں گے نا ٹھیک ہے مار دھار ہوگی لڑائی بیڑی ہوگی لیکن لونڈیاں کوئی نہ بنائے نہ ہم لونڈیاں بنائیں گے نہ تم لونڈیاں بناؤ گے آپس کے اندر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے فیصلے کو ہم بھی احترام کرتے ہیں کوئی عرض نہیں اگر فیصلہ کر دیا ہے تو اس سرے پھر وہ لونڈیاں نہیں بک رہی زر خرید وغیرہ نہیں ہے تو پہلے زمانے کے اندر تھیں لونڈیاں ان کو فارسی میں کہتے تھے کنیز کیا کہتے تھے تو میں لفظ کنیز کا لکھاؤں گا تاکہ تمہیں فارسی بھی آ جائے فارسی میں بھی کوئی نہ کوئی مہارت حاصل کیا کرو پہلے میں نے عرض کیا تھا نا ایک شعر تھا فارسی کا مشکل مفتی رشید ہم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مولوی صاحبان کو کہہ رہے تھے اس کا معنی بتاؤ اتنے میں میں آ گیا تو میں نے جھانکا فرنگ نہیں نہیں نہیں تم نہیں تم تو فارسی کے شاعر ہو تم سے سوال نہیں کرو ان سے پوچھا کسی کو نہ آیا وہ شعر کا معنی ادھر ملتان میں نے علماء کے سامنے پڑھا ان کو بھی نہیں ہے پھر مجھے بتانا پڑا فارسی میں کچھ نہ کچھ مہارت ہونی چاہیے آخر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر بھی تمہیں پڑھنے پڑیں گے یا نہیں تقریر میں پڑھے جاتے ہیں شاید شادی کے پڑھے جاتے ہیں و ملم من کم تولن حکم نکاح کنیزاں کنیزاں کس کو کہتے ہیں وہ لونڈیوں کے نکاح کا حکم اردو میں لکھنا ہے تو ایسے لکھ لو لانڈیوں کے نکاح کا حکم فارسی میں وہی ہے حکم نکاح کنیزاں ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فارسی عنوان دیتے ہیں آپ ان کے بیان اور قرآن دیکھو نا فارسی عنوان دیتے ہیں اس میں ایک لفظ آئے گا ایک آدمی مولوی صاحب بھی پریشان ہو گیا کہنے لگا استاد جی سو گند کا کیا مانا میں نے کہا سو گند کا مانا قسم اس نے سوچا ہو کہ سو دفعہ گند ہوگا کہیں کہتے <laughs> سو گند کس کو کہتے ہیں قسم کو کہتے ہیں ہاں۔ اچھا جی یہ غالب کا شعر بھی ہے غالب کہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی پیاری چیز کی قسم کھاتا ہے ہر آدمی اپنی پیاری چیز کی قسم کھاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھاتے ہیں اپنے محبوب کی قسم کھاتے ہیں اللہ عمروں کا مجھے تیری زندگی کی قسم ہے لا اقسم بحادل بلا تیرے شہر کی قسم ہے یا نہیں ہر کس قسم بانچے عزیز است میں خرد غالب کہتا ہے ہر کس قسم بانچے عزیز است میں خورد سو گند کردگار بجانے محمد است صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کیا ہے جان محمد غالب صنائے خواجہ گزاشتے کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است غالب تو کیا تعریف کرے گا ساری کائنات آقا کی تعریف نہیں کرتی آقا کی تعریف رب کے حوالے کرتے ہیں جو اس کا حال خالق ہے کیونکہ جتنا مرتبہ خدا جانتے اپنے محبوب کا اور کوئی نہیں جان سکتا جو مقام اپنے محبوب کا اللہ جانتے ہیں کوئی اور جان سکتا ہے غالب ثنا خواجہ گزاشتے یزدان اللہ کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید شاہ بخاری رحمۃ اللہ یہ شعر بہت پڑھتے تھے یہی کہاں ذات پاک مرتبہ دان اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی شہید اسلام تو میرے عزیز یہاں سے حکم کس کا ہے جی نکاح ہے کنیزہ کا آپ کو اگر طاقت ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی تو اس سے نکاح کرو بال پر طاقت نہیں تو پھر کس کی اجازت ہے لونڈی کی اجازت ہے لیکن لونڈی کافرانہ ہو مومنہ ہو سمجھے یہ مجبوری ہے سمجھے جی وہ مجبوری اس لیے ہے کہ لونڈی کا نہ خرچہ تمہیں دینا پڑے گا نہ مکان دینے پڑے گا خرچہ کہاں کھائے گی وہ سردار کے ہاں سب کو وہ دے گا مکان وہ دے گا ہاں تم ایک نفع حاصل کر لو گے زنا سے بچ جاؤ گے لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت وقت کرنا حت الوسا کوشش کرو کہ لونڈی سے نکاح نہ ہو کیوں کہ لونڈی سے جو اولاد پیدا ہوئی تیری وہ کیا ہوگی غلام نہیں بنے گی اولاد تیری اور غلام بکتی رہے پھر وہ لونڈی کو سردار بیچ دے کسی اور جگہ کراچی کی لونڈی کو لاہور بیچ دے کیا کرو گے تم <laughs> ہاں، پھر یہ ہے کہ لونڈی شہر پھرتی ہے کام کاج کرتی ہے اس کی عزت بھی اتنی محفوظ نہیں ہو اس لیے سج مجبور اجازت دی گئی دیکھو جی حکم نکاح ہے کنیزاں اور وہ کے نیتا کا تٹتا تم میں سے غنا کی کا منع غنا اور غنا کی یہ کہ نکاح کرے آزاد عورتوں کے ساتھ محسنات منع پہلے محسنات کا منع کیا تھا نکاح والی عورتیں آپ کیا منع کر رہے ہو آزاد عورتیں آگے کہیں نکاح بہت صنعت کا معنی کرو گے پاک دامن عورتیں یہ بہت سے معنی ان کے آتے ہیں سمجھے کیونکہ بہت صنعت کا اصل ہے محفوظ کیا تو نکاح والی عورتیں کیا ہوتی ہیں محفوظ ہوتی آزاد عورت بھی کیا ہوتی ہے محفوظ پاک دامن تو ہی محفوظ چلی یہ کہ نکاح کرے آزاد عورتوں کے ساتھ جو کہ مومن ہیں طاقت نہیں تو پاس ان لونجوں سے کہ مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے من فتیات مومن لونڈی ہوں باقی رہا لونڈی سے نکاح کرتے وقت آدمی آر نہ کرے ضرورت کے وقت کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ تو بھی مومن ہے وہ بھی کیا ہے مومن ہے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا ایمان تیرے ایمان سے ہو سکتا ہے کیا ہو زائد ہو اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں ساتھ ایمان تمہارے کے پھر باس تمہارا باس سے ہے تم بھی کس کی اولاد آدم کی اولاد وہ بھی کس کی اولاد آدم کی اولاد سمجھے فن کے ہو ہننا پس نکاح کرو ان کے ساتھ بے عزن اہل ہننا شرط نمبر ایک شرط نمبر ایک نکاح کرو لیکن ان کے اہل کے عزن سے اہل منع مال ہے مال کو اجازت سے واہ شرط نمبر دو اور دے دو ان کو حق مہار ان کے موافق دستور دے لانڈی کی حق مہار ہوتی تھوڑی ہے آزاد کے بانس پہ لیکن دے دو محسنات غیر مساف محسنات کا من منقوہ بنائی جائیں لانڈیوں کو منقوہ بناؤ صرف شہوت مٹانے کے لیے نہ نکاح کرو منقوہ بنائی جائیں پھر تمہارے نکاح میں جو ہے نا تو ان کی ذرا حفاظت بھی کیا کرو کیا آ, کیونکہ لونڈی عام طور شہر پھرتی ہے نا ایسے نہ ہو کہ پوشیدہ یار بنا کھڑے ایسے کچھ نہ کچھ نگرانی ہونی چاہیے کام تو کرے گی شہر جائے گی آخر لونڈی ہے غیر مسافیات نہ ہوں الانیہ بدکاری کرنے والی علانیہ ظاہر ظہور نہ ہوں الانیہ بدکاری کرنے والی بلا متخذات اخدار اور نہ ہوں بنانے والی پوشیدہ دوست اخدان جمع خد نے کی ہے پوشیدہ دوست کو کہتے ہیں اور نہ ہوں بنانے والی کا پوشیدہ دوست یہ میں ایسے تردن لباپ عرض کر رہا ہوں کہ یہ موبائل ہے نا موبائل یہ اپنے کنٹرول میں رکھا کرو سمجھے حد تل اپنی بچوں کو بیوی کو نہ دیا کرو آئے سمجھ آج کل بڑے حالات خراب ہیں سمجھے جی عورتیں اغوا ہو رہی ہیں موبائلوں کے ذریعے پوشیدہ یاریاں ہوتی ہیں باتیں ہو جاتی ہیں ہیں یا نہیں ہیں ہاں تو اکثریت ہے بھی خراب دنیا کی تو یہ خیال کرے انسان اور نہ بنانے والی پوشیدہ یار فیض سینا پس جب منقوہ بنائی جائیں کون لونڈیاں تمہاری نکاح کے اندر آ گئی لونڈی منقوہ بن گئی اب اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے زنا تو اس کے اوپر حد کتنی لگے گی بتاؤ آدھی لگے گی آزاد عورت کے اوپر کتنی سو چابو اس پہ اور کتنی پچاس چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ لونڈی سب کا حکم یہی ہے نکاح والی پہ بھی پچاس غیر شادی شدہ پہ بھی کیا ہے پچاس ہے پر جب منقوہ بنی جائیں پس اگر آئیں بے حی کو پس اوپر ان کے آدھی ہے وہ سزا جو آزاد عورتوں پہ ہے عذاب ہوئی سزا ظال لمن خاشی ظال کا لے لکھو لونڈی سے نکاح کرنا یہ لونڈی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے جو زنا کا اندیشہ کرے کس کا اندیشہ ہو زنا اور اگر آدمی زنا سے بچ جاتا ہے روزے رکھ کے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے تو پھر کوشش یہ کرے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح نہ ہونا چاہیے یہ لونڈی سے نکاح کرنا اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے اندیشہ زنا سے انت کا من کیا لکھنا ہے اندیشہ زنا وہ ان اور یہ کہ صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے اور اللہ بخشنے والا مہربان شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات سید البشر من لقد نبر القمر ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام